میں اکثر کہتا تھا سجاد صاحب انشاءاللہ رہائی ملے گی کہتا تھا آپ کو ملے گی میری دعا تو رب نے پہلے سے قبول کی مجھے تو یہاں قبر ملے گی سرنگ بھی کھود رہے ہیں محنت بھی کر رہے ہیں پھر مذاکرہ ہوتا تھا میں نے کہا سجاد صاحب انشاءاللہ اللہ کی نصرت آنے والی ہے آثار آ رہے کہا آپ لوگوں پہ آئے گی نصرت میری نصرت یہی ہے اللہ مجھے شہادت دے گا اس لیے کہ جب میں نے ایل او سی کراس کی تھی میں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے وہیں پر زمین دینا مجھے وہاں پر قبر دینا بتاؤ سجاد کون ہوا سجاد کہاں گیا نبی جھولیاں پھیلا پھیلا کے مسلمانوں تمہیں بھائی بھائی بنا کے گئے تھے نبی رو رو کے تمہیں بھائی بھائی بنا کے گئے تم کہتے ہو میں یہاں کا رہنے والا ہوں میں وہاں کا رہنے والا ہوں کیا کل نبی کو بھی گالی دو گے کہ عرب کا نبی ہم عجم پہ کیوں حکومت کر رہا ہے ہم سب ایک تھے دنیا ہماری تھی آج ہم بکھر گئے تو اپنا گھر بھی ہمارا نہیں رہا